چار ستمبر دو ہزار سات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولی العدة اللّہ الله على ما هداكم ولعلكم اللّہ صدق بات چل رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب کتابیں نازل فرمائی ہیں اور یہ ہدایت والی کتاب ہے اور حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والی کتاب ہے اس میں عقیدہ بھی بیان ہے عبادات بھی معاملات بھی سب چیزیں ہیں کہ حقیقت اور سچ کیا ہے اور غلط اور رسم و رواج بدت کیا ہے <clears throat> پھر اس کے بعد فرمایا فمن شاہدہ من کو مشہرہ فل یا جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے اس سے پہلے ایک قید آئی تھی میں نے بتایا تھا کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے اس عت کریمہ کی وجہ سے اس میں شروع میں یہ حکم اختیاری تھا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے لیکن کوئی شخص اگر فدیہ دے دیتا ہے تو اس کی تلافی ہو جائے گی یعنی ابتداء لوگوں کو عادت ڈالنے کے لیے یہ حکم اس طرح تھا جیسے شروع میں نماز میں تخفیف تھی کہ بات چیت کرنے کی اجازت تھی کوئی ساتھی لیٹ آیا تو پوچھ سکتا تھا کتنی رکاتیں ہو گئیں وہ پہلے اپنی وہ جلدی سے رکعت پوری کر کے پھر ساتھ شریک ہوتا تھا حیرت حبشہ سے واپس آئے ساتھی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا کہ اب نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی جو بھی اسلامی حکم آیا تو شروع میں تھوڑی تخفیف تخفیف کے ساتھ آسانی کے ساتھ پھر اصل حکم تاکہ لوگوں کو عادت پڑ جائے یک دم مشکل نہ پیش آ جائے تو شروع میں یوں اختیار تھا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے لیکن کوئی شخص اگر نہیں رکھتا ٹھیک ٹھاک ہے صحت مند ہے فدیہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے یہ دوسری عید جب آ گئی تو وہ اختیار ختم ہو گیا اب کہ جس شخص کو نصیب ہو جائے رمضان وہ ضرور روزہ رکھے اس میں اب دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے فدیے والی فدیہ اب اس شخص کے لیے ہے کہ جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا انتہائی بوڑھا ہو گیا جو اب صحت کے قابل بھی نہیں امید بھی نہیں ہے اس کے لیے فدیہ ہے دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ پالے تو روزہ ضرور رکھے مقصد یہ ہے کہ جیسے اس کو حدیث میں آتا ہے چاند نظر آ جائے رمضان کا تین چیزوں کی وجہ سے رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے تو اس کے ذمہ روزہ رکھنا فرض ہے خود تو چاند نہیں دیکھا لیکن معتبر لوگوں نے گواہی دی ہے اور اس تک بات پہنچ گئی کہ چاند نظر آ گیا ہے لہٰذا ان معتبر بندوں کی گواہی کا اعتبار کرتے ہوئے اس شخص کے ذمہ بھی روزہ رکھنا فرض ہو گیا دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ انتیس کے دن جب چاند دیکھا ہے تو موسم ٹھیک نہیں تھا چاند نظر نہیں آیا تو بس خاموشی کے ساتھ تیس دن پورے کرو اور تیس دن جب شابان کے پورے ہو گئے تو خود بخود رمضان اب چاند نظر نہیں بھی آیا تو بھی رمضان شروع ہو گیا ہے حدیث میں اسی طرح ہے کہ افطار کرو چاند روزہ رکھو چاند جب نظر آ جائے افطار کرو یعنی عید الفطر جب چاند نظر آ جائے اور اگر موسم ٹھیک نہیں ہے افق پر تو بس تیس دن پورے کرو اب رمضان میں بھی اگر انتیس کو چاند نظر نہیں آیا انتیس روزے ہو گئے انتیس شام کو چاند نظر نہیں آیا بس تیسواں روزہ <clears throat> پورا کرو اور اس کے بعد پھر عید الفطر ہے ہمان شاہد امن کو مشاہ فل یسم یا سم ضرور روزہ رکھے خود چاند نظر آ گیا یا معتبر گواہی سے پتہ چل گیا یا ابر آلود تھا موسم تو تیس دن پورے کر کے روزے رکھے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ روزہ کس شخص پر فرض ہے روزہ فرض ہے ایمان والے شخص پر جو مسلمان ہے مومن ہے اور بالغ ہے عاقل ہے صحت مند ہے اور مقیم ہے اس میں آزاد اور غلام دونوں پر فرض ہے یہ نہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں اسلام میں کہ وہ آزاد آدمی کے اوپر فرض ہیں غلام پر نہیں جیسے جمعے کے مسئلے ہیں وغیرہ لیکن اس میں روزہ رکھنے میں آزاد غلام کا فرق نہیں ہے مرد عورت کا فرق نہیں ہے جبکہ مرد عورت کا فرق جمعہ کی نماز میں یا عید کی نماز میں یا نماز باجماعت کے اعتبار سے ہے کہ عورتیں گھر میں بھی پڑھ لیں تو انہیں اتنا ثواب ہے اس میں پہلا کہ وہ مسلمان مومن ہو کافر کے اوپر روزہ نہیں ہے وہ رکھے گا بھی تو ثواب نہیں ہے کیونکہ اعمال کا مدار وہ ایمان کے اوپر ہے اعمال بعد میں ہے پہلے ایمان ہے جب ایمان ہو گیا پھر اس کے اوپر عبادات متوجہ ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ وہ عقل مند ہو پاگل نہ ہو مسلمان ہو بالغ ہو نابالغ کے اوپر روزے فرض نہیں ہے ویسے آٹھ دس گیارہ سال والا لڑکا روزے رکھے تاکہ اس کو روزے رکھنے کی عادت ابھی سے شروع ہو جائے جیسے نماز کی فرضیت کی بات ابتدا سات سال سے عادت ڈالنے کا حکم ہے ایسی اگر وہ روزے رکھتا ہے نفلی تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے تاکہ عادت ہو جائے لیکن بالغ ہونے کے بعد اصل فرضیت ذمہ میں آتی ہے مسلمان بالغ اور نابالغ پر نہیں اور تیسرا یہ کہ وہ عقل مند ہو پاگل نہ ہو مجنون نہ ہو دیوانہ نہ ہو ایک ہوتا ہے کہ کسی وقت اس کو ایسے دورہ پڑتا ہے وہ شرن پاگل نہیں ہوتا وہ مریض ہے ایک ہے کہ ایسا پاگل اور جیسے یہ پھر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اب اب ان کو کیا کہیں کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہیں کہ دماغ کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہوتے پورا مہینہ وہ دیوانہ وہ شخص ہے کہ پورا مہینہ اس کا یوں ہی گزر گیا ہے پاگل ہے دماغ درست نہیں ہے ادھر ادھر ویسی پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا ہے تو یہ شخص شریعت کا مکلف نہیں ہے شریعت کا مکلف عقل مند شخص ہے مسلمان بالغ اور عقل مند اگر وہ پاگل ہے تو بس وہ مرفوع القلم ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے آخرت میں جو بھی ہو وہ بچارہ معذور ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو آخرت کی نعمتیں عطا کریں گے امید ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں ہم کسی سے نگاہ لے لیں نابینا بنا دیں نابینا پیدا کیا نابینا بنا دیا اور اس شخص نے اس پر صبر کیا تو اس کے بدلے میں ہم اس نابینے کو آخرت میں جنت الفردوس عطا کریں گے تو ایک چیز لے لی آخرت میں اس کو جنت دے دی صرف ویسے وہ بندہ ٹھیک ہے عقل بالغ ہے صرف نگاہ نہیں ہے تو آخرت میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دے دی تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پاگل بنا دیا اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہیں مرض کے بھی شفا کے بھی تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں نوازے گا دنیا میں اس کے اوپر شریعت کے احکام نہیں ہیں وہ غیر مکلف ہے نہ نماز فرض ہے اس پر تو نہ روزے اور نہ کچھ اور میں نے بتایا یہ وہ شخص ہے کہ پورا مہینہ وہ معاف ہے پاگل ہے مجنون ہے اسی طرح رہتا ہے ایک وہ شخص ہے کہ جس پر کچھ انودگی کا مرگی کا کچھ بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے وہ کبھی کوئی بعض لوگوں پر اس طرح کے کوئی اثرات بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی بیماریاں بھی ہیں کہ وہ پاگل سا ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ شخص وہ معذور نہیں ہے اس کے ذمہ روز فرض ہیں اگر اس طرح کہیں درمیان دن میں ایسا ہو جائے اس پر تو بعد میں اس دن کی وہ قضا کر لے گا روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا بعد میں اس دن کی وہ قضا کر لے گا معذور نہیں ہے جیسے پہلا شخص وہ معذور تھا تو فرمایا کہ مسلمان پر بالغ پر اور عقل مند شخص پر مقیم پر روزے فرض ہیں اگر کوئی شخص مسافر ہے اور سفر میں چل رہا ہے جس پر پہلے بھی بات گزر چکی ہے اگر وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے پتہ ہے میں اہتمام کر لوں گا اور روزہ پورا کر سکوں گا تو اچھی بات ہے بعد میں مشکل ہے لیکن اگر وہ روزہ مسافر نہیں رکھتا تو گنگار نہیں ہے وہ بعد میں اس کی قضا کر لے تفصیل عرض کر دی تھی کہ سحری جو ہے اس کی سحری وہ حالت سفر میں ہو تو تب روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے اگر سحری اس کی حالت اقامت میں ہے اپنے گھر میں ہے دن کو کسی وقت اس نے سفر شروع کرنا ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ہر حال میں اس نے روزہ رکھنا ہے مسافر کو شریعت نے کئی سہولتیں دی ہیں ایک تو نماز کے اعتبار سے کثر ہے دوسرا یہ کہ رمضان کے روزے اگر نہیں رکھتا بعد میں قضا کر لے جمعہ اس کے ذمہ فرض نہیں ہے وغیرہ اور نماز میں اور روزوں میں دونوں میں گنجائش اور رخصت ہے لیکن تھوڑا فرق ہے نماز میں تھوڑی سی تاکید سخت ہے کہ مسافر سفر والی نماز پڑھے اس میں تھوڑی تاکید سخت ہے ہاں مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر پوری پڑھے گا بھلے وہ تشہد میں امام کے ساتھ آ کے شریک ہوا بالکل آخری تشہد میں امام کے سلام پھیرنے سے تھوڑا پہلے شریک ہو گیا امام مقیم ہے یہ شریک ہونے والا شخص مسافر ہے تو اس مسافر نے چار رکاتیں یعنی پوری نماز پڑھنی ہے اب امام کے تابع ہو گیا لیکن علیحدہ اپنی جماعت کراتا ہے یہ مسافر امام بن رہا ہے یا علیحدہ نماز مسافر پڑھ رہا ہے تو چار فرض دو فرض کی تاکید آئی ہے اس میں زیادہ ثواب ہے ہاں بھولے سے اگر چار فرض ہی پڑھ لیے یا مسئلے کا علم نہیں تھا خیال نہیں رہا درمیان میں تشاہد وہ بیٹھا ہے دو رکعت کے بعد تو نماز ہو جائے گی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے فرماتی ہیں کہ اصل نمازیں دو دو ہی تھیں اصل فرض نماز دو دو ہی تھی پھر بعد میں جب حکم نازل ہوا تو مسافر کی دو ہی رکھ دی گئی اور مقیم کے لیے پھر زہر اور عصر اور عشاء چار رکاتیں کر دی گئی ہیں ابتدا نمازوں کی فرضیت کی ترتیب دو دو رکعتیں تھیں صبح کی دو ہی باقی رکھی زہر اور عصر اور عشاء جو دو دو تھے وہ مسافر کے لیے رکھ دیے اور مقیم کے لیے چار چار کر دی اور مغرب تو پہلے سے ہی تین رکاتیں مسافر اور مقیم کے لیے برابر ہے البتہ وطر وہ مسافر اور مقیم اس میں بھی وہ برابری ہے وطر کی بھی پوری نماز ہے اس میں ڈیٹ ظاہر نہیں ہو سکتا اور وطر اگر رہ بھی جائے تو اس کی قضا بھی ہے جو روزوں کی بات ہے مسافر کے لیے اس میں تھوڑا سی درمیانی بات ہے گنجائش کی بات ہے میں نے بتایا نا مسافر کی نماز میں سفر میں سفری نماز کی تاکید آئی ہے زیادہ پسند کیا گیا کہ وہ سفری نماز پڑھے اگر یوں پڑھ دی تو ہو جائے گی لیکن اس نے عمل نہیں کیا اصل سنت پر رہی بات سفر میں روزوں کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے سفر بھی وہ رمضان میں ہوئے ہیں میں نے بتایا تھا کہ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا اور فتح مکہ غزوہ فتح مکہ وہ بھی رمضان میں ہوا دونوں غزوات میں بعض صحابہ کرام کے روزے تھے بعض کے نہیں تھے تو ایک مقام پہ جا کے ہاں، آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں ایسے نڈال بیٹھے ہوئی ہیں بے سہارا سے ایسے تو بتایا حضرت ان کا روزہ ہے تو جن کا روزہ نہیں تھا وہ دوسرے انتظام کر رہے تھے خیمے لگا رہے تھے مویشیوں کو باندھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج سبقت لے گئے روزہ نہ رکھنے والے جن کا روزہ نہیں تھا وہ نیکی میں سبقت لے گئے کہ سب کی خدمت کر رہے ہیں تو ایک مقام پہ کچھ ساتھیوں کو زیادہ تکلیف ہوئی روزے والوں کو تو آپ نے اجازت دے دی کہ افطار کر لو بعد میں اس کی قضا کر مسافر اگر روزہ رکھ لیتا ہے اور اسے یہ خیال تھا کہ میں روزہ پورا کر لوں گا لیکن درمیان میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ بے ہوشی وغیرہ اس طرح ہونے لگی تو وہ روزہ اگر توڑ دیتا ہے تو اس کی کوئی اس پر گناہ نہیں بعد میں اس کی قضا کر لے اور یہ گنجائش عام شخص کو بھی ہے کہ اگر ایک شخص نے روزہ رکھا اور گھر میں رہ رہا ہے لیکن دن کو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اب خطرہ ہے مرض کے بڑھ جانے کا یا کچھ اور خطرہ لگ رہا ہے تو ایسے مریض کے لیے بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لیں باقی آپ کو بتا دیا تھا کہ کسی قسم کے انجیکشن وغیرہ اس ترتیب سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ مکرو ہوتا ہے اگر ضرورت کے ساتھ ہو اگر ضرورت کے بغیر ہے اور انجیکشن وغیرہ طاقت کا لگا رہا ہے تو اس سے روزہ مکرو ہے فمن کان امن مریضن او اعلیٰ سفرن فعدت من ایام اخر یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے ہمنکان من کو مریض اولا سفر فعدت من ایام اخر یہاں دوبارہ پھر وہی بات آئی ہے کہ رمضان کے روزہ مریض یا مسافر نہ رکھ سکا تو بعد میں اس کی قضا لازم ہے دوبارہ کیوں بیان کیا ایک تو یہ کہ اس حکم کا اہتمام مقصود ہے کہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے دوہرا دوہرا حکم ڈبل بات مقرر کرنے سے اس شے کا اہتمام مقصود ہے کئی ساتھی عجیب سستی کرتے ہیں کہ جب یہ رمضان قریب آ رہا ہوتا ہے تب پوچھتے ہیں کہ ہمارے تو پچھلے رمضان کے بھی روزے کچھ فلاں ایسی مجبوری تھی قضا رہتے ہیں اور بعض دفعہ کئی خواتین کے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جی پانچ سال کے روزے رہتے ہیں چار سال کے وہ جو معذوری کے دنوں کے روزے پانچ سال وہ بس ہو گئے تھے پچھلے سال کے بھی پانچ تھے اس سے پچھلے سال کے بھی پانچ تھے اس سے پچھلے سال کی بات تو ایسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے بس وہ رمضان کے بعد شوال میں روزے رکھ لیے جائیں بعض حضرات نے تو <clears throat> میں نے یہ پڑھی ہے بات لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملی نہیں ہے تو لہذا آپ لوگ مجھ سے اس کی دلیل نہ پوچھنا ویسے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ شوال میں جو چھ روزے فضیلت والے ہیں وہ ستم من شوال کا سیام دہر پورے زمانے کا ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے کا کہ اگر کوئی شخص شوال میں چھ روزے عام نفلی بھی رکھ لیتا ہے تو اس کو ستم من شوال کی نیت نہیں ہے ویسے اس نے تو بھی اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی شوال کے روزوں کی اور اگر شوال میں وہ اپنے روزوں کی قضا کر رہا ہے وہ جو چھ اور یا اس سے زیادہ ہیں تو بھی شوال میں روزہ رکھنے کی اس کو وہ شوال والے روزوں کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی یہ میں نے کہیں مولانا تقی صاحب مدز الحم کے بیانات میں پڑھا ہے لیکن ڈھونڈا